عروہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر یہ عمل آپ تین دفعہ کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سترہ